ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہندو لاء کے علاوہ تین اور مائنورٹی لاز ایگزسٹ کرتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں آٹھ میجر ریلیجنس پائے جاتے ہیں سات سو پچاس زبانیں بولی جاتی ہیں یعنی ملک ایک ہے بھاشا انیک ہیں اور لوگوں کی تہذیبیں لائف سٹائل الگ الگ ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں ہمارے پروگرام لیگل ایڈوائز میں جی ناظرین ہمارے ملک کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہمارا ملک توجہ دیتا ہے خاص اس پر فوکس کرتا ہے the concept of family building the concept of family and its preservation جی ہاں ایک فیملی کا ایک پریوار کا انسانی زندگی میں کتنا اہم کردار ہوتا ہے یہ ہمارے ملک اس پر خاص فوکس کرتا ہے لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ فیملی جو ظاہری طور پر خوبصورت دکھتی ہو پیسفل دکھتی ہو کیا اندر سے وہ اتنی ہی سکون سے زندگی جی رہی ہو شاید نہیں اندر ہی اندر ایک فیملی کے کئی ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں اور انہی ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے ہمارے ملک میں سیون ون فائیو یعنی سوا سات سو کورٹس جو کہ فیملی میٹرز میں ڈیل کرتے ہیں انہیں اسٹیبلش کیا گیا ہے جس میں سے مائنورٹی کوٹس الگ ہے جیا ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام لیگل ایڈوائز میں جس کا آج کا موضوع ہے Hindu Christian and Parsi laws جس پر مزید گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب آئیے ہم اپنے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم آگا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جیسے کہ ہم نے جو ہے آپ نے بھی اور ہمارے ناظرین میں بھی ہمارے گفتگو سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج جو ہے ہمارا اسپیسیفک ایپیسوڈ جو ہے وہ مائنورٹی لا پر جو ہے رکھا گیا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے ملک میں مائنورٹی لاز کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم تمام سوالات جو ہیں ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کر دیں جی. Hindu Muslim Christian and Parsi laws میں کیا فرق ہے ان کے پرائمری سورسز کیا ہیں ہندو لاز کے اندر کون کون سے مذاہب آتے ہیں اور کیوں مائنورٹی لاز کون کون سے ٹاپک کو کور کرتے ہیں ہندو میرج ایکٹ کے تحت کسے ہندو کنسیڈر کیا جاتا ہے what are the valid conditions for a valid marriage in Hindu Christian and Parsi laws Jain اور سکھوں کی میرجز کس کے انڈر آتی ہیں اس کی ویلڈ کنڈیشنز کیا ہیں ان مائنورٹی کمیونٹیز کی شادیا اور کہاں رجسٹر ہوتی ہے اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے چائلڈ کسٹڈی کے میٹر میں یہ لاز کس طرح رولنگ کرتے ہیں انٹرفیت کے لیے کیا لاز کہتے ہیں انٹرفیت میں آنے والے مسائل فار ایگزامپل ڈیوس مینٹیننس یا چائلڈ کسٹڈی ان سب میں کیا کپلز اپنے ریسپیکٹ ریلیجس کورٹس کی مدد لے سکتے ہیں ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں جو ہے شریعت لاس کے اوپر فوکس کیا تھا تو آج جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ خاص ہندوز پارسیز کرسچن ایسے کمیونٹیز کے لاس کے بارے میں تو ہم یہ جاننا چاہیں گے فرسٹ آف آل کہ جو بھی لاس ہوتا ہے اس کے کوئی پرائمری سورسز ہوتے ہیں جن سے وہ ڈرائیو کیا جاتا ہے تو آپ بتائیے کہ ہندوز کے لیے کرسچنس کے لیے پارسیز کے لیے ان کے لا کے پرائمری سورسز کیا ہے دیکھیے بنیادی طور پر جو ہندو یعنی سناتن دھرمی اور یا جو کہا جاتا ہے اس طرح سے وہ جو جس کی بیسکس اسمرتیز ہیں اور ویداز ہیں اس میں ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ شروتی اسمرتی سدا چار سو سے چیم ایت چترویدھم پراہو ساکشات دھرم سے لکشنم یہ اس میں یاگنول کی اسمرتی میں یہ آیا ہے کہ شروتی یا ویداز وہ یعنی جس میں چار ویداز آتے ہیں جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہارشیوں نے جو آکاش وانی سنی تھی یعنی جس کو آپ وہی کہ جی، جی۔ آکاش وانی سنی تھی اور وہ اس کو انہوں نے محفوظ کی تھی وہ پہلا سورس ہے اچھا۔ حالانکہ اس میں وہی بھال ہے جیسے میں نے قرآن کے لیے آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں پراپرلی لا کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوئی ہے جو ڈے ٹو ڈے تو جتنی اس میں فلاسفی اور یہ تمام چیزیں آتی ہیں جی اس کے بعد اسمرتیز آتی ہیں یعنی یہ ان کا زمانہ شروع ہوتا ہے تقریباً دو سو سال پہلے عیسیٰ سے جناب عیسیٰ سے تو وہی ٹو ہنڈریڈ ایڈی بیک سے اور جاتا ہے تقریباً دس سو گیارہ سو سال پہلے اچھا۔ جی، کے بعد تک تو جی۔ اس میں جو سب سے پرانی اسمرتی مانی جاتی ہے منو اسمرتی ہے جی اور آخری اسمرتی جو مانی جاتی ہے وہ نارد اسمرتی ہے حالانکہ لا پراپرلی اس میں یاگنول کی اسمرتی جو ہے اس کا بڑا زور ہے اچھا۔ اور وہ زیادہ لیگل میٹر پر ہے جس میں انہوں نے ڈویژن کیا ہے اچھا۔ ایک ان کا پارٹ ہوتا ہے لا اور دوسرا دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ پن اس میں آتا ہے کہ لا کے ساتھ ساتھ پرائشچت ہے کفارہ جی۔ یعنی غلطی ہو جائے تو کیا کریں جی۔ اور لا کو وہ ویوہار مانتے ہیں اچھا۔ ویوہار جو کہا جاتا ہے یہ پراپر لا ہے اچھا۔ تو اس میں دیکھیے شروتی اسمرتی تو دونوں ہو گئیں جو کتاب کے فارم میں جیسے آپ کمپیئر کر لیجئے قرآن اور سنت میں جی، اچھا۔ پھر وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا سداچار کو وہ کہتے ہیں کسٹمس جو جو کسٹمس آبزرو کی جاتی ہیں یعنی جی۔ بزرگوں نے اگر کوئی کام کیا ہے کسی راستے پر چلے ہیں جی۔ تو اس میں کوئی بات رہی ہوگی حالانکہ یوں صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے کے بہت سی ایسی کسٹمس ہیں جس کو بعد میں ہندو سوسائٹی نے بھی یا سماج نے ریجیکٹ کیا مثلا ستی کی پرتھا جو تھی وہ کسٹم ہی تھی جی، بالکل جی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسٹم جی۔ نہیں تھی دیو کا ہاں۔ دیو کا مندروں میں ہونا یہ ہونا یا یہ کہ کاسٹ سسٹم جو تھا وہ کسٹم ہی پر بیس تھا جس کو آج سپورٹ نہیں کیا جا سکتا تو یہ کسٹم ہوتی تھی پھر سوچ سے جب پریماتما نے یعنی جو اپنی کانشیس کو اچھا لگتا ہے یعنی جو جی۔ آپ کی ضمیر کی آواز ہے جو آپ کے کانشنس کی آواز ہے یہ تو یہ عام طور پر اکوٹی ہوتی ہے جیسے اسلام میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی ورک کرو جو تم اپنے ساتھ چاہتے ہو جی۔ بالکل کانشنس میں ہے نا کہ اگر آپ دوسروں اپنی عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کی بھی عزت کریے بالکل اگر آپ اپنے ساتھ اچھا برتاؤ چاہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے تو یہ چار جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دھرم کے لکشن ہیں اچھا، اگر یہ جی۔ چاروں چیزیں ہوں تو دھرم لیکن اس کے علاوہ ویسے جیسے مسلم لاء میں تھا ہندو لاء کے اندر بھی ماڈرن انڈیا میں یا اس سے پہلے بھی یعنی ایون اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں رگونندن پنڈت جو تھے جی۔ انہوں نے رگھونندن پنڈت کو اس نے اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ ہندو اس ان تمام چیزوں کو فارسی میں کنورٹ کریں اچھا اور جی۔ وہ جی ہاں وہ چھپی تھی تاکہ کیونکہ اس وقت کورٹ کی لینگویج ہی فارسی تھی تو ہندو لا اپلائی کرنے کے لیے اچھا۔ ان کو کیا گیا تھا جی۔ تو مگر اب آج کے دور میں مثال کے طور پر لیجسلیشن ہے جی۔ ابھی جس کا تذکرہ آئے گا آپ سے جوڈیشل ڈیسیشنس ہیں جو مقدمے ان دا برٹش پیریڈ چلے جی۔ اور اب تک جو مقدمے چل رہے ہیں وہ سب اس کے اندر آئیں گے اور کسٹم کا سو یہاں بھی بڑا زور ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسٹمس جو تھی اصل لاء کو جو ہے قانون ہے اس کو پرویل کر جاتی ہیں جیسے دیکھیے بہت سی کمیونٹیز میں آج بھی پولینڈری کی کسٹم ہے ایک جی۔ عورت ہے جی۔ اس کے بہت سے شوہر ہیں ہاں جی آپ ایسٹرن انڈیا میں چلے جائیے آسام و ادھر کی طرف نکل جائیے تو یہ آیا نا کہ وہ ہو جاتی ہے وہ کسٹم ہوتی ہے آدیواسیوں میں خاص طور سے وہ ہندو تو میں نہیں جی، جائیں گے ان کے اچھا ایک عجیب بات ہے جو آپ سے یہ بات میں کہتا چلوں کہ ہندوز کے بارے میں ہمارا جو یہ خیال ہوتا ہے جیسے ہی ہم کسی ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کچھ خاص مذہب ہوگا ریچول ہوگا ہندوز کی کیٹیگری اگر آپ بنائیں تو چار کیٹیگریز بنتی ہیں اچھا۔ ایک پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جو ویداس پر اور گاڈ کے اوپر بلیف کرتے ہیں یعنی گاڈ ہے اور ویداز ہیں جی۔ اس کی کتاب جو آئی جی، ہے اب اسکرپٹ کے میں تو نہیں ہے وہ تو آواز سنی گئی میں تیار ہوئے جی، دوسرے جو ویداس پر بلیو کرتے ہیں مگر گاڈ پر بلیو نہیں کرتے تیسرے وہ جو ویداس پر بلیو نہیں کرتے مگر گاڈ پر بلیو کرتے ہیں اچھا ہاں، اس میں تو مسلمان بھی داخل ہو جائیں گے جی. چوتھے جو نہ گاڈ پر بلیو کرتے ہیں نہ ویداس پر بلیو کرتے ہاں، جی. وہ بھی ہندو ہیں تو اب ایک عجیب ہے اچھا، کہ ہاں مطلب اسلام میں دیکھیے یہ ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل نہ ہو تو مسلمان نہیں ہے اس میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑے گا تو مسلمان نہیں مانا جائے گا جی۔ جی۔ ہندوازم میں جیسے ایک یعنی ورشپ کرنے والا پریکٹسنگ ہندو ہوتا ہے ویسے ہی اتھیسٹ بھی ہندو ہے اتھیسٹ اچھا، ہاں، ہاں، بھی ہندو ہو سکتا ہے مثلا مان لیجئے وہ پورک کھاتا ہو وہ وہ بیف کھاتا ہو شراب پیتا ہو ناستک ہے بلیو ہاں، ہی نہیں کرتا ہو کہتا سب پاکھنڈ ہے یہ ہے وہ بھی جی۔ ہندو ہے اس لیے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ نائنٹین سکسٹی فائیو یا سکسٹی سکس میں کیا تھا اس میں یہ تھا کوشچن تھا کہ ہو از اے ہندو تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا تھا who calls himself Hindu to whom the people call that he is Hindu یعنی جو خود اپنے کو ہندو کہتا ہے یا دوسرے ہندو سمجھتے ہیں جی۔ تو اتھیز بھی ہے تو اگر ایک آدمی ہندو تھا یعنی ہندو ماں باپ کے یہاں پیدا ہوا ہندو کی حیثیت سے رہا اور بعد میں وہ تمام چیزوں کو نکار دے ریجیکٹ کر دے تمام اسٹل وہ تب تک ہندو رہے گا جب تک کسی دوسرے ایسے ریلیجن میں نہ چلا جائے جو ہندوازم کے پیرلل کھڑا ہوا ہے جی۔ اچھا۔ مثلاً عیسائی ہو گیا جی, جی،, جی۔ یہودی ہو گیا مسلمان ہو گیا تو تو پھر وہ ہندو نہیں رہ جائے گا یعنی ہونے سے وہ ہندو ہے یعنی انڈیا میں بھی جو ناستک ہے وہ دے آر ہاں، اگر وہ ہندو تھے تو ہندو رہیں گے چاہے وہ ناستک ہو جائیں ہاں جو ہے اور جو کیا کھاتے ہیں کیا پہنتے ہیں اس سے مطلب نہیں لیکن نان ہندو یعنی مثلا کوئی مسلمان ہے یا یہودی ہے یا ہندو ہے جی۔ اگر وہ آتا ہے اور ہندو بنتا ہے تو پھر اسے کوئی سیریمنیز ہیں یعنی جیسے کلمہ پڑھانے والی جی، ویسے جی۔ ہندوؤں کے درمیان کے اس کو ضرورت ہے جی، اگر ایک ہندو ناستک ہو جائے یعنی مطلب مسلمان بھی ہو جائے واپس ہندو ہونا چاہے تو بھی اس کو کوئی سریمنی نہیں پرفارم کرنا پڑے گی رہنے اچھا، آؤ اچھا۔ تو مقصد یہ کہ ہندوؤں کا آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پرٹیکولر چیز یہ کرتے ہیں تو ہندو ہے اچھا۔ اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پر کہ Hindu actually it is not a religion it is a way of life یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کبھی جی۔ جی، جی، کبھی آر ایس ایس والے کہتے ہیں ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں سبھی ہندو ہیں جو مسلمان ہیں وہ بھی ہندو ہیں تو اگر اس کو انلارج کریں ہاں۔ اچھا ایک عجیب بات ہے لفظ ہندو جو ہے وہ بھی ہندوازم کا دیا ہوا نہیں ہے اچھا۔ یہ ایک جب عرب ٹریڈرز آیا کرتے تھے وہ سندھو نہیں کہہ پاتے تھے سندھ کے قریب وہ ہندو کہتے تھے یہ ان کا دیا ہوا لفظ ہے ہندوستان ہندو سندھ ریجن سندھ کو ہند کہا گیا ہے وہ سب بہت سی زبان جی۔ نہیں بول پاتے دھا تو ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں تھا جی۔ کہ دھا بول سکیں وہ تو وہ ہندو یوں ہو گیا کہ ہے مطلب یہ کہ یہاں کے رہنے والے ان کا وے آف لائف ان کا اسٹائل ہاں، یہ یہ ریجن کے لوگ جو ہیں جی۔ وہ کہلاتے ہیں تو اس طرح سے وہ ہوا تو ان کے یہاں جو چار یہ سورسز تھے judicial decision legislation custom judicial decision اس نے یعنی, لیجسلیشن بہت ہوئے انیس سو پچپن اور چھپن میں بہت خاص خاص ایکٹ جی، پاس ہوئے جی۔ جو اور باقی جنرل لا جو ہے وہ میں نے جیسے مسلم لا میں آپ سے ڈسکس کیا تھا جی۔ کہ جنرل لا ہندو کا وہی ہے جو مسلم لا کا ہے کانٹریکٹ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ہے رجسٹریشن آف مثلاً پراپرٹی ہے یا جو ہے پن اللہ ہے جو آپ کا یہ سب وہی ہے جو پہلے تھا مسلمانوں کے لیے وہی ہندوؤں کے لیے بھی الگ سے کچھ نہیں اگر آپ ہندو لا میں وہ دنڈ کی کارروائی پڑھیں اور سمجھیں تو ان کی سزائیں بھی بہت مختلف ہوتی تھیں بہت سی سزائیں تو ایسی ہیں جو میں یہاں نہیں بیان کر سکتا اپنے جی۔ چینل کے اوپر اچھا۔ لیکن وہ تھیں کہ جیسے ریپ والے کے ساتھ کیا کرتے تھے جو ریپسٹ ہوتا تھا اس کو سزا کیسے دی جاتی تھی اور یہ سب تھا وہ الگ سسٹم تھا ویسے مسلمانوں میں میں نے جی۔ آپ سے کہا جی، کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے چور کا تو جو وہ ہے تو عبرتناک ہاں، تو وہ یہ تھا کہ مطلب کرب دا کرائمس یہ تھا تو یہ رہا اب وہ جو کہا جاتا ہے فلاں کی حکومت میں اور اس کی حکومت میں کیا تھا یہ تو اب بڑا مشکل ہے پری ہسٹرک ہسٹورک بات کو ہم لوگ نہیں لا سکتے جی، جی، جی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو سو کالڈ ہندو کہلاتے تھے اب جیسے آپ دیکھیں ابھی ذکر آیا تھا بدھسٹ کا یہ ہندو نہیں ہیں اچھا۔ Buddhism was a reaction against Hinduism جو ہندوازم میں دیکھیے ہندوازم میں کاسٹ سسٹم تھا اور سسٹم میں براہمین شتری ویش شودر مین جی۔ جی، تھی اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے خانے بن جائیں گے جی، تو براہمنزم براہمنزم جو تھا وہ پروہتزم کے حساب سے چلتا تھا کہ پروہت جو ہوتا تھا وہ جو کر رہا ہے اور وہ ہے اس کو فالو کرو چڑھاوا چڑھاؤ بدھزم اس کا اس کے اگینسٹ ایک ریئیکشن تھا اچھا، اور ایک زمانے میں آپ بنارس بنارس کے قریب دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں اس نہیں ہاں مطلب یہ کہ بدھزم میں اور اس میں بڑا ٹکراؤ ہوا ہے ہندوازم میں جی۔ اچھا مانی بات ہے کہ جب بھائی کوئی مولانا صاحب کے خلاف لڑے گا تو مولانا صاحب جی۔ بھی کھڑے ہوں گے لوگوں جی، کے لیے ہاں، یہ ہے ان کی پارٹی بھی آئے گی تو بٹ نیچورل جینزم بھی ایک ریئیکشن ہے اچھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ بدھزم اور جینزم آج بھی مائنورٹیز میں جو مائنورٹیز پروویژنس ہیں اس میں شامل ہیں یعنی مسلم خالی اکیلے مائنورٹیز میں نہیں ہیں جین بھی ہیں بدھسٹ بھی ہیں سکھ بھی ایک طرح کا ریئیکشن ہاں نہیں ہندوازم آپ ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہندو لا میں جو ہندو کی ڈیفینیشن انہوں نے دی چاروں ایکٹس میں جو خاص جی۔ انیس سو پچپن اور چھپن میں پاس کیے گئے اس میں جو انہوں نے مائنورٹی کی ڈیفینیشن وہ ہندو کی ڈیفنیشن تھی اس میں ان چاروں کو شامل کیا جی۔ جی۔ ان تینوں کو جی، وہ تو اور بھی لمبی ہے تو اس طرح سے ورنہ آپ کسی سکھ سے پوچھئے تم ہندو ہو کبھی نہیں مانے گا آپ ایک بدھسٹ سے کہیے تم ہندو ہو نہیں جی، مانے گا جی، جی، ان کی نہ یہ پوجا پدھتی ہے نہ یہ تہوار ہے نہ یہ فیسٹیول ہے وہ کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے ہاں، ہاں۔ ہاں، یعنی کانسٹیٹیوشن میں ہندو نہیں ہے وہ ایکٹ میں اگر مان لیجیے ہندو میرج ایکٹ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم انکلوڈیڈ یا جیوز آر انکلوڈیڈ تو وہ بھی آ جاتا ڈیفینیشن وائز کیونکہ اس میں ہندو کی ڈیفینیشن جو آپ کے ایکٹس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہ ان پر یہ لا اپلائی کرے گا اچھا، جی۔ کیٹیگریز جو بتائی ہاں، بتائیے اچھا دوسرے انہوں نے ہر جگہ یہ رکھ دیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کسٹم تو اگر ان کے یہاں یعنی کسٹم کچھ اگینسٹ ہے تو چلے جائیں اپنے کسٹم پہ چلے جائیں یعنی وہ ہے یوں یہ ایک فرق ہے جی جی, جی۔, جی۔ تو سر ہم یہاں پر بات کریں آپ نے جو ہے ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے ہندو کی ڈیفینیشن ہے ان کے پرائمری سورس کیا تھے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلمس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کرسچن لا بھی موجود ہے پارسی لا بھی موجود ہے تو ان کی کیا پرائمری سورسز ہیں نہیں دیکھیے چونکہ انگریزوں نے یہاں حکومت کی تو انہوں نے کرسچنس کے لیے بہت سے جیسے میرج ویرج میں پورا ایکٹ پاس کیا انڈین کرسچین میرجز ایکٹ ہے کسی بھی کرسچین کی شادی ہو تو دو ہی صورتوں میں ہو سکتی ہے یا انڈین کرسچین اور وہ انڈین کرسچین میرجز ایکٹ میں شادی ہوگی یا وہی اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی ہوگی اچھا میں ہے ہاں یعنی وہ پھر وہ تو اس سے مطلب ہی نہیں جی, جی۔ کوئی کرسچین اچھا۔ ہے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے جو اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی ہوتی ہے جی، جی، لیکن جیسے یہ ہے مسلم لا کے حساب سے یہ ہے کہ ایک سنی کی ہاں۔ مرد کی ایک عیسائی عورت سے شادی ہو سکتی ہے نکاح ہو سکتا ہے اچھا۔ جی۔ یہ ہے اچھا۔ لیکن یہاں نکاح کریں گے تو نہیں ہوگا جب تک وہ انڈین کرسچین میرجز ایکٹ میں شادی نہ ہو ہاں۔ یا اس میں نہیں ہو اسپیشل میرج ایکٹ میں ہو کیونکہ آپ کے یہاں سے کے حساب سے ہو سکتا ہے اس میں تو نہیں ہو سکتا اور لیجسلیشن ہاں۔ میں اور کسٹمری لا میں یعنی جو یعنی لیجسلیٹ وہ اسٹیچوٹ کے فارم میں نہیں ہے ٹکراؤ ہوگا تو اسٹیچوٹ پریویل کرتا ہے ہمیشہ Hmm. ہے نا یہ نا کہ مسلم لا میں ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ ہو سکتی ہے اب ایک کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتی ہے تو ایک جی. پریویل کرے گا نہ کہ یہ لا یعنی یہ ماڈیفائی ہو گئے یا امنڈ ہو گیا ہے یہ ایکٹ ہے ان لاس کو سپر ہاں، کرے گا بالکل بالکل آپ کی بات صحیح تو اس لیے وہ یہ ہوا کہ فار دیٹ پرپز ان کو مکس کر دیا گیا اس میں کہ بھائی بنانے کے لیے وہ کسی اور کو بھی داخل کر سکتے ہیں اینی اینی تھنگ تو یعنی کرسچنز کے پاس ان کا اپنا ایک لا ہے اور ایسے پارسیز میرجز ایکٹ بھی موجود ہے پارسیز کا بھی اچھا اچھا پارسیز اچھا، میں ایک ہے کہ کرسچن میں تو یہ بات نہیں ہے ان کے یہاں انکلوژن ہے بھائی کچھ جس کا جی چاہے بیپٹائز ہو جائے کرسچین اچھا۔ بن جائے اچھا۔ جیسے اچھا۔ مسلمانوں میں ہے مسلمان بن سکتا ہے عیسائی لیکن پارسیز ذرا بہت ہی وہی کنزرویٹوز ہیں نیا پارسی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہو ہو ہو جائیں جائیں جائیں یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی سسٹم ہو تو جو چلے آ رہے ہیں وہی ہیں جی۔ اوریجنل جو ہاں ہیں وہ ہیں ان کی شادی ویسی ہوگی جیسے ہیں جی۔ یعنی پارسی بننا مشکل ہے پارسی سے خارج ہونا آسان ہے نکل جانا آسان نے جی۔ اب جی۔ اب عیسائی بننا چاہے بن جائے ایک پارسی جی۔ عیسائی بننا چاہتا ہے تو چل جا سکتا ہے جی تو یس جیسا کہ ہم نے کہا کہ جیسا مسلمس کے لیے قرآن ہے سننا ہے تو کرسچنس کے لیے کیا بائبل جو ہے نہیں بائبل وہ جو بھی رہا ہو یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے لانگ کورس آف ٹائم میں اچھا بائبل بھی جو ہے وہ تو اتنا بھی شاید لا سے کنسرن نہیں ہے جتنا موریلٹی اور اسی میں انوالو ہے یا یہ کہ واقعات ہیں جو جو لا بنایا وہ اچھا جناب عیسیٰ کی سنت کو بھی ہم تلاش کریں تو کوئی آسان نہیں ہے کہ وہ مل جائے اس زمانے میں جی، تو نہیں وہ بہت ہی بالکل یعنی سوسائٹی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اچھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اسلام میں یہ ہے کہ ایک پورا آپ کا رجیم یا پوری حکومت تھی اس بن بن گئی جی۔ اس کے جی۔ علاوہ آپ کے جو کمپینینز تھے صحابی تھے اصحاب تھے ان کی بہت لمبی تعداد ہے جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے بیان کیا جی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میمورائز کرنے والی سچویشن ہو گئی تھی کہ لوگوں نے حدیث کو یاد کیا انہوں نے بیان کیا پھر کاغذ آ گیا کاغذ پر لکھی گئیں لکھی تو وہ چیزیں محفوظ ہو گئیں اب میں کہتا ہوں جناب موسا نے بھی نہ جانے کتنی تعلیم دی ہوگی بالکل ایجوکیٹ کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ہاں، ہاں، بس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جب بھئی وہ سب وہاں سے وہ اس کی تختیاں لے کے آئے تھے توریت کی جی، جی، جسے جی۔ پڑک دیا تھا تو وہ تھا تو اب نہیں ہے کیا کریں تو اس لیے وہ جو عیسائیوں کا لا ہے جو انگریزوں نے اس وقت جو انگلینڈ میں چل رہا ہوگا یہ کر رہا ہوگا اسی کے ساتھ دونوں عیسائی ہوں گے ویسے ہوں گے اور عیسائیوں کی شادی میرج رجسٹرار کے سامنے ہی ہوگی یعنی اب وہ چاہے میرج رجسٹرار چرچ میں آئے اور وہاں پر وہ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے مسلمانوں میں میں نے کہا نا کہ بیٹھ گئے ہو نے میں کیا ہو تم نے کیا ہو گیا تو یعنی جس جی۔ طرح سے برٹشرز نے ہمیں دیا تو انڈین کرسچنز نے اس چیز کو اپنا لیا ہاں ہاں،, ہاں ہاں بالکل یعنی وہ انڈین ان کے بھی جو رولس ہیں وہ جو ان کی کنڈیشنز ہیں وہ فالو ہوں گی نکاح ہو جائے گا ان کا وہ رجسٹر کرے گا جی وہ میرج رجسٹر کر لے گا رجسٹر کر لے گا تو ہو جائے گی اب اگر وہ اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ اس کا جی۔ قانون تو مسلمانوں کے لیے بھی وہی ہوگا جی، جی، دو مسلمان بھی کر سکتے ہیں اور ایک مسلمان ایک نان مسلم سے بھی ایسی شادی کر سکتا ہے اسپیشل میرج ایک نائنٹین ففٹی فور میں وہ ریلیجن کو پوچھے گا ہی نہیں آپ سے کہ کیا ریلیجن ہے آپ کا ہاں اتنی بات پوچھے گا کہ بس اس کو یہ معلوم ہونے سے کہ یہ prohibited degree of relationship میں نہیں ہے ایک دوسرے بھائی بہن نہیں ہے باپ بیٹی نہیں ہے یہ اس اس اس کو جو جو کے اندر کا شادی کرنے کی ایج ہے وہ ہاں، جائے گی جیسے اس وقت اکیس اور اٹھارہ بھی چل رہی ہے جی۔ یہ ایج منیمم ہونی چاہیے اسپیشل میرج ایکٹ کے اندر وہ جو شیڈیول ہے پیچھے دیا گیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ میل کے لیے یہ پروہیبیٹڈ ڈگریز ہیں مثلا مان لیجئے ڈاٹر ہے اور سسٹر ہے اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور فیمیل کے لیے یہ پروہیبٹیڈ ڈگری ہے تو دو آدمی جو شادی کر رہے ہیں وہ مرد عورت تو ہوں ایک جی۔ مرد ہو دوسرا دوسری عورت ہے لیکن ان میں یہ ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے ایکسیپٹ کہ کسٹم پرمٹس کسٹم اگر پرمٹ کرتی ہے اچھا یہ بات ہندو لا میں بھی ہے پروہیبیٹیڈ ڈگری اور اس چیز کے اوپر کسٹم پریویل کر جیسے میں نے کہا تھا دیکھیے مثال لیجیے جو ہم لوگوں کے لیے بڑی اگر جن لوگوں نے نہیں سنی ان کے لیے بڑی عجیب بات ہوگی سدرن انڈیا میں جو اسکول ہے متاکشرا اسکول جو ہے جس متاکشرا کہلاتا ہے متاکشرا از اے کمنٹری آن یاگنول کی اسمرتی اس کے پانچ اسکول ہیں تو پانچواں یہ جو سدرن دروڑ اسکول کہلاتا ہے سدرن اسکول ہے تو ہم لوگ جیسے یو پی والے اور بہار والے یہ متھلا بنارس اسکول جو ہے اس سے گورن ہوتے ہیں مہاراشٹرا کا بھی اسکول ہے یہ سب ہے پانچ ہیں اچھا جو کہیں نہیں ہو سکتی نہ عیسائیوں میں ہو سکتی ہے نہ بدھسٹ میں ہو سکتی ہے نہ یہودیوں میں ہو سکتی ہے کہ سگے ماموں کی اپنی سگی بھانجی سے شادی اچھا، ہوگی آج بھی ہوگی ہو سکتی ہاں، ہے نہ صرف کہ یہ شادی ہو جائے گی بلکہ اس کی بڑی اس کو بہت امپورٹینس حاصل ہے یہ بہت اچھی شادی ہے اچھا تھیوری اچھا، کیا ہے وہی میں نے کہتا کسٹم کبھی کبھی غلط جو چل جاتی ہیں ان کا بھی اگر دونوں دربڑ اسکول کو فالو کرتے ہوں تو تو کیا ہے اس میں کہ وہ یہ کہ مان کے چلتے ہیں کہ بہن کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہو سکتا ہے بھائی کا بھائی کا اور بیٹی بہن کی جو ہے وہ بھائی کے باغ کا پھول ہے بہن کے یعنی باغ کا پھول جو ہے اس کے بھانجی پہ سب سے زیادہ ہاں۔ بہن کے باغ کا پھول جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے جی۔ اور اس کے بھائی کا اس پر سب سے زیادہ حق ہے بہن پر تو اس پھول پر بھی اس کا سب سے زیادہ حق ہے اب یہ وہاں برا نہیں لگتا ہوگا یعنی ہمارے عام ہندوز کے حساب سے اور بدھسٹ کے حساب سے اور یہ یہ prohibited degree of relationship ہے ان میں نہیں ہونی جی، چاہیے جی، بالکل یعنی اس میں بھی لگا ہوگا لیکن متاکسرا اسکول کے دراوڑ پارٹ میں دراوڑ جو سب اسکول ہے جی۔ اس کے حساب سے نہ آج بھی یہ شادی ہوگی جی، جیسے ہمارے یہاں کزنس میں ہوتی ہیں تو ہندوز کو ہاں، لگتا ہے ان کو عجیب لگتا ہے بالکل بالکل بالکل اسی طرح جو ہے یہاں پر بھی ہاں، جی، وہی وہ آڈ فیکٹر اور وہی اس طریقے کے جو جو چیز ہم نہیں دیکھتے نا وہ ہم بڑی عجیب لگتی ہے وہاں دراوڑ اسکول میں یہ عجیب نہیں ہوگی نارمل تھنگ جیسے یہاں بھی ہے کہ بھائی خالہ کی لڑکی سے ایک آدمی کی شادی ہو گئی تو مسلمان ہاں۔ سوچتے بھی نہیں اس میں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کہیں دیکھا پڑھا ہے ارشاد فرمایا کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دور شادی کرنی چاہیے ہاں اور اس کی وجہ بتائی کہ اس سے تعلقات میں جی۔ اضافہ ہوتا ہے آپ کا مدن آپ نے اپنی خالہ کی لڑکی سے شادی کی ہے تو آپ کی خالہ آپ کی ساس ہو گئی کوئی نیا آدمی نہیں آیا جی۔ خالو سسرے ہو گئے وہ خالہ کی جو دوسری لڑکی تھی وہ آپ کی سالی ہو گئی جو آپ کی کزن تھی جی۔ لیکن اگر ایکس وائی زیڈ کہیں شادی کی جاتی دوسرے شہر میں ہوتی تو ایک نیا رشتہ ساس سسر سب کا بنتا پھیلتا دوسرے ایک چیز ہمیں ایک ڈاکٹر تھی علی گڑھ میں اور وہی کہتی تھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت کلوز میں شادی کرتے ہیں وہاں آر ایچ نگیٹو بہت پایا گیا ہے بلڈ میں میں بلڈ بیماریاں جو ہاں، یہ چیز ہے اچھا اربوں کا کی ایک وجہ بھی تھی بہت سی چیزیں جیسے وہی میں نے کہا نا کازز ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا جیسے ہندوستان جیسی جگہ میں یا دو دو سو تین تین سو سال سو سو کلو میٹر تک ایک قبیلے کے علاوہ دوسرا قبیلہ نہیں ہم جی۔ قبیلہ وائز رہتے ہیں قبیلے کے حساب سے لڑتے ہیں اب کہاں کہاں کرنے جائیں شادی ہم پر تلاش کریں تو جو آپس ہاں تو جی، ہاں۔ یہ وجہ بھی رہی ہوگی جس جی۔ کی وجہ سے ہوتی تھی تو وہ ٹالریٹ کی گئی ہوگی جبکہ ریکمینڈ یہی کیا گیا کہ بہتر یہی کہ ہو لیکن جیسے سگے بھائی بہن میں نہیں ہو سکتی سگے کیا سوتیلے میں بھی نہیں ہو سکتی ایک باپ کے بچوں میں ایک ماں کے بچوں میں یا باپ ماں دونوں ہی کے بچے ہوں جی، ہاں، ایک جی، باپ نے جی۔ دو شادیاں کی ایک سے ایک لڑکے لڑکا ایک سے لڑکی ان میں آپس میں نہیں ہو سکتی ہے مسلم لا میں تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے جی اور یہ جو لاز ہے ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ پارسی کے لیے ہو بدھسٹ کے لیے ہو تو کن کن چیزوں کو بیسکلی کور کرتے کون سی چیزیں ان کے اندر دیکھیے وہی آپ بالکل وہیں سے آپ چلیے جی۔ جیسے آپ نے مسلم لاء میں دیکھا تھا اس وقت وہی بات ہندو لاء کی ہے کہ یہ پرسنل لاء ہے جی۔ سب کا یہ پرسنل لاء ہے فیملی لاء ہے جی۔ تو جس کا تعلق فیملی میں کاہے سے ہوتا ہے فیملی شروع ہوتی میرج سے بالکل تو میرج فیملی لاء ہوا پرسنل ہوا کیسے میرج ہوگی کس سے ہوگی کیوں کر ہوگی کیا کیا جائے گا اب جیسے ہندو میرج ہونی ہو تو سریمنی جو ہے شاسترک سریمنی ہوتی ہے اچھا۔ وہ سپت پدی گمنم ہوتا ہے اس کے اندر وہ جی۔ اس میں سپت پدی گمنم میں بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پتھر کی چکی ہوتی ہے واٹر پارٹ ہوتا ہے اچھا۔ یہ سب اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کے وہ بہت سے اسٹیجز اس کے ہوتے ہیں جی، جی۔ آخری اسٹیج جو ہوتا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ اور ساؤتھ ڈریکشن میں شوہر آگے چلتا ہے جی۔ سات قدم جس کو سب پدی گمن ہم کہتے ہیں اچھا۔ اور وائف اس کی پیچھے ہوتی ہے وہ چلتی ہے اچھا۔ وہ ہمارے استاد تھے اور پڑھا رہے تھے ہمارے ہندو ٹیچر تھے ہمارے بہت بزرگ استاد ہمارے باپ کی جگہ تھے پروفیسر یو پی ڈی اچھا۔ ان کی لو میں کتاب بھی بھائی ہم تو ان کے اسٹوڈنٹ ہی تھے تو یہ ہوا کہ میں نے <laughs> ہی کہا مزاق مطلب بھی کر لیتا تھا کہ سر یہ بیوی کیوں آگے جا رہی ہوتا ہے اور شوہر کیوں آگے جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کہا ان فرمانے لگے مجھ سے کہ یہ آخری موقع ہے جب آگے چل رہا جی۔ ہے کل سے پیچھے ہی چلے گا جی، <laughs> تو مقصد جی۔ یہ ہے نا کہ وہ آگے اور وہ پھر وہ جو سات وچن دیے جاتے ہیں اس کا تعلق نہیں ہے وہاں پر میرج جیسے ہی سیونتھ اسٹیپ لیا جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے اچھا۔ ایک ہندو سناتن دھرم والی میرج جو ہے سپت بدی گمنم سے ختم ہو جاتی ہے اچھا فلموں میں ہم اپنے ناظرین سے کہیں ویورس سے دکھایا جاتا ہے ہر فلم میں وہ مثلاً وہ سات پھیرے لے رہے ہیں جی وہی سات پھیرا ہونے والا تھا پسٹل اسٹل لے کے ٹھائیں ٹھو ٹھائیں ٹھو جی، ہونے لگی جی، یعنی میرج جی، کو روکنے کے لیے اس بیچارے کو فلم بنانے والے کو بھی میں کہتا ہوں کتنی وہ نالج کی کمی ہوتی ہے ہاں۔ اس کو نہیں معلوم ہوتا یہ جو سات پھیرے ہوتے ہیں یہ اگنی پرنے کہلاتا ہے اچھا۔ اس سے میرج کمپلیٹ نہیں ہوتی اچھا۔ یہ اگنی پرنے ہوتا ہے اچھا۔ یہ سات پھیروں سات پھیروں سے جو ہے یہ سات قدم جب لاسٹ میں یہ چلیں گے جس میں شوہر آگے ہوگا بیوی تو اس کے سیونتھ سٹیپ سے میرج کمپلیٹ یعنی جو لاسٹ سٹیپ ہے اس سے میرج ہاں، کمپلیٹ مان لیجئے چھ سٹیپ کے بعد ہارٹ فیل ہو گیا ایک پارٹی کا میرج نہیں ہوئی سات قدم کے بعد شوہر مر جائے تو پراپرٹی عورت انہیریٹ کرے گی کہ بیوی ہے مقصد یہ نا کہ کس اسٹیج یعنی میرج اس وقت مانی جائے گی جب شوہر لاسٹ رکھے گا ساتویں قدم ہاں مطلب یہ وہ دونوں سات قدم وہ اب چلنے کو شاید آٹھ نو بھی چل جائیں جیسے ہم لوگ تواف جی، کرتے ہیں تو جی، پتہ نہیں جی۔ سات کی کیا ہے میں بھی ہوتا ہے کر خانہ کعبہ کا ہو یہ سب ہوگا کچھ تو جی۔ وہ اس فارمیٹ میں میرج ہوتی ہے تو وہ اس کو اس وقت آنے سے کوئی فائدہ نہیں اس کو قاعدے سے جب یہ قدم اٹھا رہے ہوں تب گولی چلانی جی۔ چاہیے <laughs> تو جی تو سر ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہاں پر میرجز کی بات کر رہے ہیں کہ ہندو آپ نے بتایا میرج اس طریقے سے ہوتی ہے برٹشرس کے زمانے کے جو ہمارے کرسچن میرجز آ جاتی ہیں پارسی کا بھی ہمارے پاس لا ہے لیکن آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہندو لاز میں جو ہے سکھ بھی آتے ہیں جین بھی آتے ہیں بدھسٹ بھی آتے ہیں حالانکہ یہ جو ہے ریاکشنز ہیں ان مذاہب کے تو پھر یہ کس طریقے سے ہندو لاز میں آتے ہیں اور ان کی میرج کیسے ہاں، بالکل ہے ہمارا کہنا ہے کہ ہندو لا یہ چاروں ایکٹ جو ہیں انہوں نے کسٹم کی وجہ سے اس کو بہت وسعت دے دی ہے اچھا۔ کہ کسٹم کو فالو کر لیں گے مثلا سکھوں کے یہاں آنند آنند کارج ہوتی ہے جی، جو جی۔ گرو گرنتھ صاحب کے سامنے ہوگی جی۔ ہندو لا کے کئی جو سیکشن فائیو ہے میرج کی کنڈیشن بتاتا ہے اس جو سریمنیز کی کہتا ہے وہ مان لے گا اچھا۔ سیکشن سیون میں مان لے گا کہ اچھا۔ کسٹم کے حساب سے ہوئی اچھا۔, اچھا بدھسٹ میں کوئی کسٹم نہیں ہوتی میرج کی نو کسٹم تو پھر کس طرح کی جاتی ہے بس ایک مرد اور عورت اس انٹینشن سے ساتھ رہنے لگے کہ وہ میاں بیوی ہیں تو میرج ہو گئی اپنے آپ گوتم بدھ نے تو سالویشن کے لیے جی۔ یہ نروان کے لیے رکھا تھا کہ عورت کے چکر میں نہ پڑو تو وہ شادی کا تو کوئی ان کے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں تھا جی۔ یہ تو جیسے عیسائیوں میں کیتھولکس میں شادی تو بعد میں شادی جو ہوئی ہاں وہ طلاق نہیں ہوتی ہو یہ سب نہیں ہوتا ہو شادی تو ان کے یہاں بھی جناب مریم نے شادی نہیں کی جناب جی، عیسیٰ نے نہیں کی جی، جی، تو کہنا یہ نہیں کہ وہ تو ایک یہ ہے کہ وہ جو جینزم میں تو ہے کہ جو ان کی کسٹم ہے اس کے حساب سے اچھا اب اگر ٹکراؤ ہو جائے مثلا ایک ہندو ایک جین سے شادی کر سکتا ہے ہندو سے جی۔ مراد ہماری وہی سناتن دھرمی جی، جی، یا ایک جینی ایک بدھسٹ سے شادی کر سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں بیکاز جب بدھسٹ اور جین میرج کریں گے تو دونوں چیزیں پاسبل ہیں اچھا۔ چاہے بدھسٹ سیریمنی فالو کر لیں یعنی کہ ہوتی ہی نہیں سریمنی جی۔ تب بھی میریج ہو گئی جی، یعنی بس انٹینشن کر لے ہاں اور جین سریمنی کے حساب سے شادی کر لیں تو بھی ہو گئی مطلب وہ نہیں ہے کہ شیعہ سنتی شادی کر رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ طریقہ بھی ہاں، ہو جائے اس میں بھی نہیں جی۔ ہے تو کورٹ جو ہے وہ ایسی میریجز کو بھی جو ہے ریکگنائز کرتے ہیں to Hindus they can intermarry who are Hindus they are define under all the four acts چاروں ایکٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہندو سکھ جین بدھسٹ یہ ہیں ہندو ہیں جی۔ اگر ان کے بچے جو ہیں نہ صرف ان کے جو بچی ان کی اولادیں ہیں وہ ہندو ہیں اور ان کی اولادوں کے ساتھ ساتھ اگر مان لیجئے کہ ایک فادر اور مدر میں کوئی ہندو ہو جین ہو بدھسٹ ہو سکھ ہو عیسائی ہو تو وہ بچہ جس کی اپ برنگنگ اسی طرح سے ہوئی ہے وہ بھی ہندو مانا جائے گا جو جیو نہیں ہے مسلم نہیں ہے اور عیسائی نہیں ہے وہ بھی ہندو مانا جائے یعنی اپنے آپ کو جی۔ بہت کلاسیفائڈ نہیں کرتا ہے ہاں نہیں مطلب ہندو اس لیے مانا جائے گا انہوں نے ایکٹ کو ماڈیفائی کیا اور کیا لیکن بڑی مشکل بھی تھی ہاں جی۔ اگر آپ سوچیے آدیواسیز ہیں جو انٹیریئر میں رہتے ہیں نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی جی، سسٹم جی، ہے ان کو کیا کریں بلکہ ہمارا سوال ہی یہی تھا کہ آخر کس طریقے سے جو ہے ان سب کو ہندو مطلب یہ نہ کہ ان کا یہ ہے کہ وہ کسٹم بتا دیں یہ وہ ہم نے ایک جگہ پڑھی کسٹم افریقہ میں اچھا۔ کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پیڑ پہ ایک ڈھال ایک پر بٹھال دیتے لڑکے کو اچھا۔ اور دوسری ڈال پر لڑکی کو ملاتے ہیں اچھا۔ اگر مل گئی تو شادی ہو گئی اور ٹوٹ کے گر گئی تو ہڈی ٹوٹی <laughs> گھسیٹ کے لائے جی۔ اور اور یہ کسٹم ہے ان جی۔ ان کی یہی کسٹم ہے ہو سکتا ہے آدیواسیز میں یہ کسٹم ہو جی۔ کہ مطلب ہار پہنا کے ہو جاتی ہے یہ کسٹم ہو کہ ہو ہو گانے کے کے ساتھ جائے گی ان اپنے قبیلے اپنی ریچولز اپنے اچھا، آپ یہ دیکھیے جیسے ہندو اولڈ ہندو لاؤں میں چلی جائے سویمبر کی پوری رسم کسٹم تھی مطلب وہ شہزادی نے جس کے گلے میں ہار ڈال دیا وہ کسٹم ہو گئی رام چندر جی کا اور سیتا جی کا جو وواہ ہے جی۔ وہ اس کسٹم پر ہے کہ بھائی یہ تھا کہ جو آدمی شنکر جی کا دھنوش دھنوش اٹھا لے گا جی۔ اب نیچرل ہے جی۔ اٹھانے کے بعد میٹ مطلب ہو گئی تو وہ ہو گیا ہاں ہو گیا ہو سکتا ہے کچھ ریچول بعد میں کیے گئے ہوں میں نہیں کہتا لیکن بتائیے اگر وہ راجا جنک جو تھے جن کی بیٹی تھی سیتا جی وہ کہتے نہیں نہیں ہم نہیں کریں گے تو یہ اس سوسائٹی مان سکتی تھی کہ بھئی ہاں۔ ایک آدمی نے کنڈیشن کو پورا کر دیا اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں کیسے نہیں کریں گے مطلب یہ نا <laughs> جی۔ تو اس لیے ایک ہم ایک ایسے سماج اور سوسائٹی میں میں انڈیا جیسے آپ لوگوں نے شروع میں کہا جی۔ اتنی کمیونٹیز اتنا جی، تو ضرورت بھی تھی کہ انیس سو پچپن چھپن میں جو یہ ایکٹ پاس کیے گئے ان کی بہت ضرورت تھی اس کے بغیر گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی حالانکہ اس وقت ہندوؤں نے یہ ہندو کوٹ بل تھا جب آیا تھا نام رکھا گیا تھا بہت ناراض تھے ہندو حضرات اس کے اچھا۔ اندر اچھا۔ بہت ان کو جی ہاں، سازی میں بھی بہت وقت ہاں، لگا ہے آزادی کے بعد نہیں اور یہ کمیونٹی مثلاً بھائی ہاں۔ اگر مثال کے طور پر تھوڑی دیر کو ہم کہتے ہیں آپ اپنے سے پوچھیے کہ مسلمانوں کو ان کی کسٹم کے ساتھ اسی ایڈ کے اندر شامل کر دیا جاتا تو غصہ آئے گا کہ نہیں کہ یار ہم مسلمان ہیں بغیر جی۔ ہندو <laughs> جی، جی، تو یہ بھی ایک بہت سے مسائل اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے اور یہاں پہ اگر میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب بات آتی ہے شادیوں کی اور ایون ڈیوورسز کی ہر کمیونٹی میں شادی بھی ہوتی ہے ڈیوورس بھی ہوتا ہے تو جیسا بدھسٹ ہے جین سے وہ کس طرح سے اور کہاں پہ دیکھیں ایک بات بتائیں اب تو بدھسٹ جین اور جتنے بھی ہیں ان کو طلاق کا معاملہ ہوگا تو section thirteen Hindu marriage act کا شروع کرے گا جس کے اندر نہیں اب ہندو آپ نے ہندو کی احتیاط سے شادی کی جی۔ آپ ہندو تھے جی۔ ہندو لا سیکشن تھرٹین میں کہتا ہے طلاق یوں ہوتی ہے یہ کازز ہیں جی۔ اچھا۔ ہاں، کہ بھائی آپ کا جو اسپاؤس ہے اس کا کوئی ریلیشن uh, شپ ہے آؤٹ سائڈ آف دی میرج آپ کے پاس ایک گراؤنڈ ہے کروئلٹی کی ہے جی۔ مرد نے عورت سے کی ہو عورت نے مرد سے کی ہے یعنی یہ کروئلٹی آئی ڈیزرشن ہے جی۔ دو سال سے زیادہ عرصے سے چھوڑے ہوئے ہیں مینٹیننس جی۔ نہیں دے رہے ہیں ڈیزرشن ہے uh, یعنی یہ ساری کنڈیشنز اس کی جو ہیں سیکشن تھرٹین میں ہندو میرج ایکٹ میں دی گئیں ان میں کوئی نہ کوئی کنڈیشن فلفل ہونی چاہیے اچھا۔ تب وہ جا کر کے میرج میں طلاق ہو جائے گی تو کورٹ ڈیورس کرے گی section thirteen thirteen dash B بھی انہوں نے بعد میں انٹروڈیوس کی اور وہ یہ انٹروڈیوس کی ہے کہ بھائی میوچول کنسنٹ بھی ہو سکتی ہے if they are living separately for one year ایک سال سے زیادہ عرصے سے وہ الگ رہ رہے ہیں ایفیڈیوٹ پر کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ we can not live together whatever the reason may be تو یہ ڈیزالو ہو جائے گی کر دے گی کورٹ میرج کو ڈیزالو یعنی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہونا چاہیے نہیں یہ ویلڈ گراؤنڈ یہ بھی وہ ویلڈ گراؤنڈ مانتے ہیں کہ بھائی دو آدمی اس آدمی میں کیا خرابی نہیں معلوم با ہم نہیں چاہ رہنا چاہتے اسلام میں بھی ہاں۔ جو خلا کا پہلا کیس تھا حضرت زید ابن ثابت کا اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا خلا کا مطلب ہے وہ جوڈیشل یعنی، ڈیزولوشن آف دا میرج جو میوچول کنسنٹ سے ہو اچھا۔ آپسی سہمتی سے جو ہو وہ خلا کہلاتا ہے اسلام جی۔ میں تو اسلام سے پہلے خلا نہیں تھا زید ہاں۔ ابن ثابت جو تھے ایک صحابی تھے ان کی بیوی نے کہا وہ شاید میرے خیال میں ہو سکتا ہے چیچک ویچک نکل آئے سورج شکل بہت خراب تھی ان کی اچھا۔ تو وہ رسول اللہ کے بعد ان کی بیوی آئی کہنے لگیں کہ اپنے شوہر کے لیے کہ یا رسول اللہ جب زید میرے قریب آتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے میں ان کے منہ پر تھوک دوں مگر میں اللہ کے خوف سے ایسا نہیں کرتی ہاں۔ کہ اللہ نے کا حکم ہے میں کیا کروں مطلب اب یہ ایک آدمی کے دل کی کیفیت ہے ہم اللہ کے رسول نے بھی بالکل ہیومن بینگ کو سمجھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں تم یہ محبت نہیں تو محبت کرو ہاں، ہاں، محبت کوئی ہاں، چیز ایسی نہیں ہوتی کہ ہمارے کہنے سے نہیں ہو جائے گا کہ ہم کہیں تم کرو تو کرنے لگے یا تمہارے اوپر واجب ہے کہ چیزیں ایسی ہوتی کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب ہم یہ کہتے ہیں بعض اوقات میں لیڈیز کے لیے کہتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے چھپکلی سے ڈرتی ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے خود معلوم ہے میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں کہ چھپکلی میں زہر نہیں ہوتا مگر کاکروچ سے ڈر رہی ہیں مگر ہم ان کو لاکھ سمجھائیں لیکن وہ کاکروچ نکلے گا تو انہیں ڈر لگے گا تو رسول اللہ نے زید کو بلوایا اور زید سے کہا بھائی تمہاری بیوی یہ کہہ رہی ہے تو جناب زید ابن ثابت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو ایک باغ کھجور کے پیڑوں کا باغ ہے دیا تھا یہ ہمارا باغ واپس کر دیں ہم انہیں طلاق دے دیں گے اچھا جی انہوں نے بیوی سے بات کی کہ بھائی تمہارا شوہر یہ کہہ رہا ہے ان کا مجھے کوئی آبجیکشن نہیں میں تو گویا بالکل واپس کر دوں گی ان کی چیز ہے لے لیں اور طلاق ہو گئی یہ پہلا کھلا تھا جو میوچول ایگریمنٹ سے ہوا بالکل اسی پہلے سیکشن تھرٹین ڈیش بی ہے جی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ان کو افیڈیوٹ پر لکھنا پڑے گا کہ ہم سال بھر سے الگ ہیں اچھا۔ ہے نا اچھا وجہ یہ ہے کہ بہت کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ رات میں جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں تو پوری رات شوہر اور بیوی یہی سمجھتے رہے کہ ہم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے اب دو تین دن چار دن تک چلا سبسائڈ ہو گیا تو جو لا بنا ہے وہ بہت جینوین ہے جی۔ کہ اگر سال بھر سے ڈیلیبریٹلی وہ لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اب پکے ہو گئے ہیں ہے نا کوئی وجہ نہیں ہمیں نہیں اچھا لگتا یہ آدمی but the disagreement is very very ہاں, ہاں،, ہاں، مطلب یہ ہے ہاں، یعنی مطلب دونوں دونوں نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ we are not living together one year or more and we we are by consent we want to dissolve the marriage ہم ہاں ہم نہیں رہ سکتے اب تو کورٹ تب ڈیزالو کر دے گی میرج کو یعنی یہ ہے کہ یہ میوچل کنسنٹ سے ہو جائے گی یہ ہم لوگ کہتے ہیں breakdown theory breakdown theory یہ ہے کہ دو ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا کوئی hmm. وجہ نہیں ربی ٹوٹ گیا hmm. وہ ہے گلٹ تھیوری کہ شوہر جو ہے اس نے بے وفائی کی کہیں دوسری جگہ انوالو ہو گیا ہے جی، یا جی۔ بیوی نے اسی حرکت کی ہے کروئلٹی جی، کی گئی ہے ہے نا ڈیزرشن کیا گیا ہاں جوڈیشل ہاں۔ سپریشن ہے یا یوں ہی سپریشن ہے for more than two years تو ایسی پر کنڈیشن میں میرج ڈیزالو ہوتی تو جب ہندو میرج ڈیزالو ہوتی ہے ادھر بدھسٹ جین سکھ ہندو تو وہ کورٹ کے آرڈر سے ڈیزالو ہو گئی ہمارے ویری ایزی جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے جو وہ دو فرقوں میں الگ الگ طریقے کے تین طلاق ہو گئی تین اس میں دیکھیے جو نان جوڈیشیل ہے اس میں پھر آسان ہے جوڈیشیل اچھا۔ میں تو جب ہم درخواست لگائیں گے تو پھر ہمیں نوٹس جائے گی تو پھر ہم آئیں گے تو بھی ڈیٹ لگے گی جی۔ اب جیسے اس میں جو بات یاد آ گئی ہے جو تھرٹین ڈیش بی میں ہوتی ہے کہ ہم ایک سال سے الگ رہ رہے ہیں اور ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہماری کر دی جائے تو کورٹ یہ کرتی ہے کہ not before six month and not after eighteen month decree pass کرے گی اچھا۔ چھ مہینے سے پہلے نہیں آج ہم نے درخواست دے دی فرسٹ جنوری کو ہاں۔ جی۔ تو اب یہ درخواست جو ہے اس پر فیصلہ وہ کرے گی اکتیس تیس جون کے بعد کورٹ اچھا۔ اس بیچ میں شاید سدھر جائیں یعنی اچھا۔ بھی موقع دے رہا ہے ہاں۔ اچھا اب مثال کے طور پر وہ مگر یہ نہیں کہ کیونکہ زندگی جو ہے نا بالکل برف کی طرح گھلتی رہتی ہے جی، جی، تو یہ جی، نہیں کہ دس سال بعد وہ ڈیزالو کریں اس اس میرج کو کہ جب کا کوئی پرپز ہی نہ رہ جائے تو ایسی کنڈیشن میں وہ یعنی جس دن درخواست دی گئی تھی اس سے ڈیڑھ سال کے اندر ہی اندر فیصلہ کریں گے مگر اس سے پہلے کسی پارٹی نے ریٹریکٹ نہ کر لیا ہو ہاں، ہم جی۔ نہیں چاہتے ڈگری پاس ہونے سے پہلے اگر ریٹریکٹ کر لیا تو پھر وہ ڈگری نہیں پاس کریں گے لیکن ایک کیس تھا Anil Jain Jain versus Maya Supreme Court کا کیس تھا کا تھا شاید ہاں۔ اس میں انل جین کے کیس میں یہ ہوا کہ بیوی اور میاں شاید دس سال بارہ سال سے الگ رہ رہے تھے درخواست اسی طرح دی اس کے بعد بیوی نے واپس پیچھے کے کھسک گئی ہم نہیں کریں گے سپریم کورٹ نے اس سے کہا کہ تم اس کے ساتھ رہو گی کر رہیں گے بھی نہیں ہم طلاق بھی نہیں چاہتے اچھا تو سپریم کورٹ نے کہا بھائی ہمارے پاس اسپیشل پاور ہے Supreme Court in the constitution جی تو اگر آپ مطلب ڈیلیبریٹ ہیں نہ رہیں گی کیونکہ ہندو میرج مونوگمس ہے جب تک وہ بیوی رہے گی دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا یعنی بھی نہیں کر سکتا اور وہ ساتھ رہنے کو بھی تیار نہیں نہیں تو کورٹ یہ کہتی جاؤ ساتھ رہو ہم ختم جی۔ کیے دیتے ہیں تو کورٹ نے کہا کہ ہم اپنے اسپیشل پاور میں اس میرج کو ڈیزالو کرتے ہیں لیکن جو جیتے نیچے کی کورٹس جو ہیں ان کو وہ پرمیشن نہیں ہے اگر وہ ریٹریکٹ ہو جائے گی کوئی ایک تو ان کا پاور ختم ہو جائے گا تو وہ مقصد یہ ہے کہ طلاق کو بھی دیکھیے ہر سسٹم یہی چاہتا ہے اسلام بھی یہی چاہتا ہے اسی لیے عدت کے دوران یہ پروویژن ہے کہ وہ طلاق کو ریووک کر سکتا ہے شوہر اچھا۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر ایک طلاق ہو دو طلاق ہو اسی لیے شریعت یہ چاہتی ہے میں اکثر کہتا ہوں میں نہیں مطلب کوئی مت مطلب سنیزم یا شیزم کسی پر میرا وہ نہیں میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایک لاء کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہتا ہوں جی یہ بتائیے آپ کا امپلائی ہے اور آپ اس سے کیا کہتے ہیں یو آر سسپینڈیڈ لیٹر دے دیا وہ چلا چلا گیا اچھا اس کو ابھی وہ چار قدم گیا تھا بلا یو آر سسپینڈیڈ ایک دوسرا پھر ایک تیسرا یو آر سسپینڈیڈ یا تین کاغذ میں ایک ساتھ دے رہا ہوں یو آر سسپینڈیڈ اس کی کوئی یوٹیلیٹی تو جب آپ نے ایک مرتبہ قرآن کہ طلاق و مرتان طلاق تو دو بار ہے خالی اور وہ پروویژن یہ دیا تھا کہ ایک ایک مہینے کے انٹرول سے ہونی چاہیے تھی جی۔ آپ نے ایک طلاق دے دی تو جب تک آپ اسے واپس نہیں لیتے آپ نے دوسری کیسے دی جی یعنی یہ جو تھی نا یہ دوسری کیسے طلاق دی جی۔ تو دوسری جو جب ہو جائے گی تب آپ واپس لیجئے تو تیسری دیجئے اب عموماً کیا طریقہ بن گیا کہ ہم نے طلاق وہ تو تین طلاق طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا جی، جی، یعنی جی۔ اس طرح کر دیا تو اس کا وہ یوٹیلیٹی ختم ہوگی طلاق دینے کے بعد عدت تک جو تقریباً تین مہینے بنتی ہے شوہر کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ صبح کا ناشتہ تیار نہیں ہو رہا ہے ہاں، کپڑے میں جی۔ یعنی اگر اس میں یہ خرابیاں ہیں تو یہ اچھائیاں بھی ہیں اگر یہ ہاں تو مطلب آدمی کو ایک ریکنسیڈر کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور یہ اوائڈ ہو جاتی ہے کوئی بھی سسٹم نہیں جاتا کیونکہ طلاق ہونے سے بچوں پر اثر پڑتا ہے خاندانوں پر اثر پڑتا ہے خود اپنی کیریئر پر میاں بیوی کے تو اس لیے ہاں اس لیے امید یہ کی جاتی کہ کم سے کم ہو یعنی وہ کہا گیا کہ اللہ نے جتنی چیزوں کی اجازت دی ہے اس میں اللہ کو سب سے زیادہ طلاق ناپسند ہے جی۔ جتنی چیزوں کی اجازت دکھانے پینے رہنے اڑنے الاؤ اس لیے کر دیا کہ بعض جگہ انیویٹیبل ہے جی، یعنی یہ یہ دو آدمی وہ ساتھ رہ ہی نہیں سکتے تو تو اس لیے ایک راستہ ہے جہاں جی۔ سے ہم جو ہاں، وہ مطلب نہیں وہ نہیں کہ ہونی چاہیے کبھی جی، کبھی ہو گئی تو چلن نہیں ہاں۔ جو کہ آج بن گیا ہے بہت ہی سیڈ تلاب بہت ہوتے ہیں جی جی جی جی لائک ہر چیز ایک آپشن ہو گئی یہ شادی ایک آپشن ہے اور اس کے بعد طلاق ایک آپشن ہے اور اس طریقے سے ایگزیکٹلی ہاں، ہاں، تو ان تمام باتوں پر ہم جو ہے بہت زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں تفصیلی گفتگو جی، کر سکتے ہیں بہت اویئرنیس کی بھی اس کی بہت ضروری ہے لیکن فی الحال چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مائنورٹی لاس پر ہے تو ہم اسی سے ریلیٹڈ جی، جو ہے بقیہ اور تمام تفصیلات آپ سے جانا چاہیں گے ہمارا اگلا کوشچن آپ سے یہی تھا کہ اگر ہم بات کریں انٹر فیتھ میرجز کی تو یہ کس طریقے سے ہوتی ہیں کہاں رجسٹر ہوتی ہیں اور آپ نے جو بات کہی انٹر فیتھ یعنی انٹر ریلیجن سمجھیے جی ہے نا جی۔ کہ بھائی ایک آدمی مسلمان ہے ایک آدمی ہندو ہے یا عیسائی ہے یہودی ہے کوئی بھی ہے تو اس میں ایک پوزیشن یہ ہے کہ میرٹ جو ہے ایک تو طریقہ ہے آپ کا ایکٹ ہے جس میں ریلیجن کہیں سے آتا ہی نہیں ریلیجن اچھا۔ کو مائنس کر دیجئے وہ ہے special marriage act nineteen fifty four اس کا پروسیجر ہے اس پروسیجر کو فالو کیا جائے گا وہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں نوٹس دی جاتی ہے پھر میرج ہو جائے گی میرج رجسٹرار سرٹیفکیٹ دے دے گا کام جی، ختم ہو گیا جی، جی۔ اب جب وہاں پہ شادی ہو جاتی ہے تو for practical purposes nobody is Hindu Muslim he is Indian اچھا اور شادی ہونے کے بعد اگر آپ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ اب آگے کا مسئلہ جو ہے وہ میرے مسلمان شریعت کے حساب سے ہو جائے یا ہندو وہ نہیں ہوگا سکسیشن ہوگا انڈین سکسیشن ایکٹ سے اچھا اور ڈیزولوشن آف میرج ہوگا یا مینٹیننس یہ سب آپ کو اسپیشل میرج ایکٹ ہی سے ہوگا اچھا جی، تو اس میں پراپرٹی جی۔ وغیرہ کا بھی جو معاملہ ہوگا انڈین سکسیشن ایکٹ میں پروویجن دیا گیا ہے اس میں وہ دو ایک کا ریشیو بھی نہیں بن پائے گا اچھا ون ایٹ والا بھی نہیں بن پائے گا وہ بھی نہیں ہے جس میں عام طور پر جو لوگ انٹائٹل ہوں گے ان کے ایکول شیئرز ہوتے ہیں اچھا تو جیسے ہے وہ تو نہیں ہوگا یعنی انڈین لاس کے مطابق انڈین لا کے حساب سے چلنا پڑے گا اس میں ہمارا ریلیجن سے کچھ لینے ہی دینا نہیں ہے then you can not go back to your اب uh, دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے ایک مسلمان جو ہے ایک یہودی سے شادی کرتا ہے اچھا۔ تو مسلم لاء کے حساب سے مرد اگر مسلمان ہے عورت یہودی ہے یا مرد مسلمان ہے عورت کرسچین ہے تو جی۔ صحیح ہے شادی جی۔ لیکن انڈین کرسچین میرجز ایکٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی تو جو اچھا۔ مسلمان اور یہودی کی شادی ہوئی ہے جب کورٹ میں مسئلہ آئے گا تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مسلم لاء کے حساب سے تو صحیح ہے یہودی لا کے حساب سے بھی صحیح ہے جی۔ کیونکہ آپ جتنی مائنارٹی ہیں اتنے وہ بھی ہیں کسی کو کوئی پریفرنس نہیں ہے کہ آپ اپنے کو پھر وہ اپنے لاؤز جو ہیں ان ہاں، کی جو باریکیاں ہیں وہ بتائیں گے جج دیکھے گا جی۔ اگر جج کے حساب سے یہ پاسبل ہے تو یہ میریج صحیح ہوگی جی۔ نہیں پاسبل ہے تو ہوئی نہیں تھی جی۔ تو اس کے ذریعے ڈیزولو ہونے کے بعد ان کا خالی ڈکلیئر کرنا ہے کہ the marriage was not held or solemnized یوں ہے اچھا۔ تو اس لیے وہ جو انٹر فیتھ اب جیسے ایک ہندو ہے ایک مسلمان سے شادی کرنا چاہتا ہے یا ایک ہندو ایک عیسائی یہودی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی وہاں جانا پڑے گا اسپیشل میرج ایکٹ میں کیونکہ اچھا۔ ہندو لا تو دو ہندوؤں کی شادی کی بات کرتا ہے اب یہ ہندو سکھ ہوں یہودی ہوں اور سکھ ہوں جین ہوں بدھسٹ ہوں یا سناتن دھرمی ہوں جو بھی ہوں یا جن کو انہوں نے ڈیفینیشن میں دیا ہے سیکشن تھری میں وہ اس کے اندر ہندو کیٹیگری میں آتے ہوں تو وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں ان میں جی۔ ہے الاؤڈ ہے جی۔ تو وہ کرتے ہیں تو ویلڈ میرج ہے تب تو کوئی دقت ہی نہیں ہمیں جی۔ لیکن اگر وہ اس میں نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی یوں شادی کرے گا ایک ہندو ہو دوسرا مسلمان ہو کیونکہ مسلم لا بھی الاؤ نہیں کر رہا ہے ہندو لا بھی نہیں الاؤ کر رہا ہے جو میرج ہوئی ہے اس کو اس کے یہ انلیگل ہے دو آدمی لگ سمجھتے ہوں جی جی جی اور مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ شادی تک جو تھا وہ مذہب کو پیچھے کر دیا اور پھر شادی کے بعد جو دوبارہ سے مذہب کی طرف جا رہے ہاں، ہیں لوٹ رہے ہیں آپ اسپیشل فور میں ہندو شادی کے پہلے بھی ہندو تھا اب بھی ہندو ہے اچھا۔ شادی سے پہلے یہ مسلمان عورت تھی اب بھی یہ مسلمان عورت ہے اس پر ہم اچھا۔ کوئی آبجیکشن نہیں کر رہے ہیں جی۔ اچھا۔ بالکل ہمارا آبجیکشن یہ ہے کہ یہ اپنے پرسنل لا یا اپنے فیملی لا سے اب گورن نہیں ہوتے کنٹری کا جو جنرل لا ہے اس سے وہ گھر میں اپنا مذہب پریکٹس کر سکتے لیکن یعنی اگر مان لیجیے تھوڑی دیر کو اس کا شوہر اپنی بیوی کو زبردستی لے جانا چاہتا ہے مندر پوجا کروانے کے لیے یہ کرو وہ نہ مانے تو اگر یہ زبردستی کرے گا تو ہم کروئلٹی مانیں گے ہم طلاق دلوائیں گے عورت عورت کو اچھا۔ کہ یہ ایسے جو ہے وہ نماز کھلوا کے بیٹھا چکی ہے کہ شوہر سے کہ نماز پڑھو تو دوست تو ہندو تھا ہندو کی حیثیت سے اس نے شادی کی ہے کیوں نماز پڑھے وہ جی۔ تو اگر زبردستی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے تو it is cruelty again that person تو میرج کے ریزولوشن کا ایک پروویژن ہے آپ کے پاس جی تو جی۔ ہم اس سے جو ہے ہاں مگر یہ کہ یوں نہیں ہوگا کہ آپ اس میں چلے جائیں اور پہلے شادی کریں پھر اس کے بعد اپنے سسٹم میں لوٹ جائیں یہ پاسبل ہاں، اور پھر آپ کو لگے کہ ہمارا جو منافقت ہوگی پرسنل ہاں، لا ہے وہ زیادہ اچھا ہے یہ لا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں once you are married under special marriage act then دیکھیں ریلیجن کے حساب سے اگر میں ہندو ریلیجن سے پوچھوں گا تو وہ بھی کہے گا مسلمان سے شادی نہ کرو جی اگر مسلم ریلیجن سے کہوں گا تو وہ بھی کہے گا کہ ہندو سے جی، شادی نہیں کرو وہ تو میں نہیں کہتا لیکن جو پریزنٹ انڈین لا ہے اس کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے اور جی۔ جو کہ بہت ہی جیسے ہم نے کہا کہ ڈیموکریٹک ملک ہے ہمیں جو ہے حق ہے ہمارے حقوق لینے کا فیلم of propagating the religion that is well as the our right and that is the beauty of this democracy that آپ کی ہر سٹیزن کے اس کی پرسنل چوائس کو بھی جو ہے اس نے جی۔ دیا ہم کہتے ہیں ہم بھی اس بات کے خیال ہیں لیکن دو آدمی جو شادی کرتے ہیں ان میں بہت سی چیزیں خالی لا نہیں ہوتی ہیں جی۔ بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کا اکنامک جی۔ اسٹینڈرڈ کے تھاٹس ان ان کمپیٹیبلٹیز ہے نا دیکھیے ہمارے ہماری جو اپروچ ہے اگر ہم ایک کنزرویٹو ہیں تو ہم بہت ماڈرن اور ایڈوانس اور ان لوگوں سے نہیں ڈیل کر سکتے ہم آرتھوڈاکس لوگوں سے نہیں جی۔ کر سکتے ویسے ہندوؤں میں بھی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے تو بھائی سوچ سمجھ لو شادی سے پہلے ہی سمجھ لو کہ تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہو جی۔ نہیں رہ سکتے ہو جی, جی۔ اور ان تمام مسئلوں پر بات کر لیں ان تمام چیزوں پہ کہ آگے جا کے اگر کمپلیکیشن ہوں گی ہاں۔ تو ہمیں مطلب شادی سے مطلب یہ بات صحیح ہے آپ جس اسلام کے حساب سے پوچھئے گا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو مسئلہ جی۔ نان مسلم سے شادی نہیں کروں جی، چاہے جی، وہ کتنی تمہیں اچھا لگ رہا ہو یہ ہے منع کر دیا ہندوازم سے پوچھوں گا وہ بھی یہی کہے گا کہ نہیں بھائی آپ شادی ورنہ ہندوازم کہتا کہ کسی سے شادی کرنا ہو تو وہ قید ہی نہ لگاتا کہ دو کو ہندو ہونا چاہیے کوئی بھی کنڈیشن ہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے تو وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جو جہاں پر ریلیجن ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ بھائی مسلمان کو مطلب وہ بتایا جائے گا کہ جہنم میں جلائے جاؤ گے جی، جی، جی۔ ہندو ہندو کو کہ تم بار بار اسی یونی میں موکش نہیں جی، ہوگا تو جی، تو وہ جی۔ اپنی جگہ پر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کو بدل دو یا اسلام بدل دو اسلام کا جو رول ہے وہ اپنے آپ ہے ریلیجن کا رول ہم اس کو نہیں کہتے کہ ان کے حساب سے غلط ہے جی ہمارا ڈسکشن بھی کافی لبرل ہے ہم نے بھی اسے بہت ہی ہاں۔ ہاں، جو لیگل پوزیشن ہے یعنی ہم اس کی موریلٹی اور ایتھیکل ویلو کی بات نہیں نہیں کر رہے ہیں اور جی، نہ ہی جی، کسی جی۔ طریقے کے باعث ہو رہے ہیں ہم اس میں کوئی پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کرو <laughs> شایستہ آخر میں یہی کہوں گا کہ چاہے وہ ہندو لاؤز ہو مسلم لاؤز ہو یا کرشن لاؤز ہو eventually they all prefer humanity over religion یہی بات ہمیں ہندوستان میں دیکھنے کو ملتی ہے بہت بہت شکریہ آگا آپ نے جو ہے اس پیچیدہ ٹاپک کو ان این ان بائسڈ وے ہمارے ویورس کے سامنے پیش کیا تھینک یو میں بھی سب آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے دیا ہے کہ میں اپنی بات رکھ سکوں آپ کے سامنے جی بالکل اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں again that we are fortunate کہ آپ یہاں پر ہیں اور آپ نے الحمد للہ حتی الامکان جو ہے ہمارے ناظرین کی خاص کر وہ بھی ناظرین جو کہ ہم مذہب نہیں ہیں لیکن ہم خیال ہیں جو کہ انسانیت میں بلیو رکھتے ہیں اور ہمارے اس چینل کو دیکھتے ہیں ہم شور وہ ہمارے اس پروگرام کو بھی پسند کرتے ہوں گے تو ہمارے اس پروگرام سے ان تک آپ نے معلومات بھری باتیں پہنچائی آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام لیگل ایڈوائس میں ایپیسوڈ مائنورٹیز لاء کے مطابق جو ہم نے رکھا تھا آپ کو کہیں نہ کہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مائنورٹی لاز جو ہیں وہ کن پر کام کرتے ہیں آپ کے نیجی اپنے پرسنل جو مشکلات ہیں ان کے لیے بھی جو ہیں قانونی حق موجود ہیں رائٹس موجود ہیں بس کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں خود کو اویئر کرنا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ کہیں نا انصافی ہو رہی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہیں تمام سروسز جو ہیں وہ آپ کے لیے موجود ہیں ان کو بے شک ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی مشکلات کا حل پائیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہے چینل بھی ان کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ